گنداہے گندوہے کے لیے اور گندی گندوہے کے لیے اور ستھریاں ستروہے کے لیے اور ستھرے ستھریوں کے لیے وہ پاک ہیں ان باتوں سے جو یہ کہہ رہے ہیں ان کے لیے بخشش اور عزت کی روزی ہے